صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ رسول اللہ وسلم علیہ گیا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 وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مجمع الصوائد کی حدیث پاک کو نقل کرتے ہوئے زمانے کے ولی کامل میرے شیخ عبیر قبلا سنت آفتاب قادریت محتاب رضویت طے کر علم و حکمت صاحب خوف و خشیت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اختار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتم العالیہ اپنے رسالے قیامت کا امتحان میں نقل فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو دربا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شفیع المزنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے صبح و شام مجھ پر دس دس بار درود پاک پڑھا بروز قیامت اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی صلو علی الحبیب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاتم و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعوت اسلامی کے مہکے میں کے مدنی ماحول کے زیر سایہ بائیس خواجہ کی چوکھٹ دہلی میں سنتوں پر بر اجتماع میں ہم سب شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اللہ تبارہ کا تعالی دور و نزدیک سے ہم سب کا یہاں پر حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس اجتماع ماں کی اپنے کرم کے شایا نشان دونوں جہاں میں ہمیں برکت نصیب فرمائیں منقول ہے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں ایک نوجوان تھا جو متقی پرہیزگار نیکوکار اور کثرت کے ساتھ مسجد میں آواز و رفت کا اس کا سلسلہ تھا اس نیکوکار اور پرہیزگار نوجوان سے ایک عورت محبت کرتی تھی ایک مرتبہ اس عورت نے اسے اپنے پاس بلایا یہاں تک کہ وہ اس کے ساتھ تنہائی میں آ گیا اچانک گناہ پر پوری قدرت حاصل کر لینے کے بعد بھی اسے اپنے رب ازب جہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خیال آیا رب تبارک و تعالی کے کہر و غضب کا اسے خیال آیا جہنم کے اٹھتے ہوئے شولے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اسے یاد آنے لگی اور بے ساختہ اس پہ لرسا تاری ہوا اور وہ غش کھا کر گر گیا اس عورت نے اسے وہاں سے اٹھا کر اپنے دروازے پر ڈال دیا پھر اس نوجوان کا والد آیا اور اسے اٹھا کر اپنے گھر لے گیا لیکن اس نوجوان کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور مسلسل رہا تھا یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا اس کی تجہیز و تقسیم کر کے اسے دفن کر دیا گیا تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کے کنارے کھڑے ہو کر پارہ ستائیس سورت و کی آیت نمبر چھیالیس تلاوت فرمائی ولمن خاف مقام ربه جنتان میرے آقا نعمت امام عہد سنت مجدد دین و ملت باعث خیر و برکت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے مشہور زمانہ ترجمہ قرآن عام ایمان جس کا ہر مسلمان کے گھر میں ہونا ضروری اور ہر مسلمان کا اس کو سننا پڑھنا تلاوت کرنا سمجھنا یہ ضروری اس میں ترجمہ یوں فرماتے ہیں اور جو اپنے رب جل کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر اس کے لیے دو جنتیں ہیں جب حضرت سینا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی اچانک اس نوجوان کی قبر سے آواز آئی اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک اللہ نے مجھے دو جنتیں عطا فرما دی ہے اور وہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے اللہ و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جو آج دہلی شہر میں ہونے والے تبلیغی قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے میکے میکے مدنی ماحول کے زیر سایہ سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہو ہم سب کے لیے اس ایمان افروز عبرت انگیز حکایت میں نصیحت کے اور دسوں عبرت کے بے پناہ مدنی پھول ہیں سہ نصیب کہ ہمیں بھی یہ عبرت کے مدنی پھول چننے کی توفیق نصیب ہو جائے اب اپنے اوپر غور کرے زندگی جس طرح بھی ہم گزار رہے ہیں ہماری غفلت ہمارے گناہوں کا دور دورہ ہمارے پیش نظر ہے جتنا ہم اپنے آپ کو جاننے والے ہیں اتنا ہمارے بارے میں شاید دوسرا کوئی انسان جاننے والا نہ ہوگا جتنا ہم اپنے آپ کو پہچانتے اپنے شب و روز کو گزارنے کے انداز سے ہم جتنے واقف ہیں شاید اتنا دوسرا کوئی واقف نہ ہوگا ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ آج دعوت اسلامی کی جتنی ماں کے اندر اپنے اوپر غور کر لیجیے کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اسی ایک ایک ایک گنا پر بھی غریب ہو گئی اور عذاب جہنم کا ایک گھنٹہ کیا ایک منٹ کیا ایک پل کے کروڑوں حصے میں بھی سامنا کرنا پڑ گیا خدا کی قسم برداشت نہیں کر ہماری گفلت ہائے غفلت جہنم کے عذاب کا خوف ہمیں ڈراتا نہیں اللہ تعالیٰ کا کہر و غضب ہمیں رلاتا نہیں رات و دن بس غفلت اور گناہوں کے اندر گزر رہے ہیں یہ غفلت بھری زندگی ہمارے لیے کہیں آزمائش کا سبب نہ بن جائے حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہم جیسوں کو سمجھاتے ہوئے ایک نوجوان کو جب دیکھا اسے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کو دل کے کانوں سے سنیے حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہنس رہا ہے فرمایا اے نوجوان کیا تو پل سرا سے گزر چکا ہے نہیں ارشاد فرمایا کیا یہ جانتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا یا دوزخ میں اور کی نہیں فرمایا پھر تیرا یہ ہنسنا کیسا ہے گویا جب ایسی مشکلات تیرے سامنے ہیں اور تجھے اپنی نجات کا بھی علم نہیں تو پھر کس خوشی پر ہنس رہا ہے اس کے بعد وہ شخص اس قدر سنجیدہ ہو گیا کہ کسی نے کبھی بھی اس کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود اور رضی اللہ تعالیٰ نو ہم جیسے غفلت میں زندگی گزارنے والوں کو تمبی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں تعجب اس ہنسنے والے پر جس کے پیچھے جہنم ہے اور حیرت اس خوشی منانے والے پر جس کے پیچھے موت ہے اللہ عز و جل کی ان پر رحمتوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو خدا کی قسم اس جہنم پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے اللہ تبارہ کا وطالعہ پارہ سولہ سورہ مریم آیت نمبر اکتر میں ارشاد فرماتا ہے امام اہل سنت مجدد دین و منت سید اعلی حضرت اور رضی اللہ تعالیٰ کنز ایمان میں اس کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دو پر نہ ہو تمہارے رب کے ذمہ پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے افسوس ان ساری باتوں کو اچھی طرح جاننے اور سمجھنے کے باوجود اور آن و حدیث کے بزرگان دین کے ان واقعات کے تذکرے بار سننے سمجھنے پڑھنے کے باوجود افسوس ہماری غفلت نہیں جاتی افسوس ہمارے گناہوں کے سلسلے ختم نہیں ہوتے ابھی بھی نمازوں کے اندر ہمارا دل نہیں لگتا نماز ہم سے پڑھی نہیں جاتی رمضان کے روزے ہم سے رکھے نہیں جاتے ہائے سے بد نگاہ کی عادت نہیں چھوڑتی جھوٹ دیبت چگلی کی نہوسک ہمارا ہماری جان نہیں چھوڑتی سو جوا شراب نوشی اور نہ جانے کیسے کیسے بدترین گناہوں کی عادتیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی دل ہائے گناہ گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا مغلوب شاہ نب سے بدکار نہیں ہوتا یہ سانس کی مالا بس اب ٹوٹنے والی ہے غفلت سے مگر یہ دل بیدار نہیں ہوتا لاکھ کرو کوشش اصلاح نہیں ہوتی لاکھ کرو کوشش اصلاح نہیں ہوتی پاکیزہ گنا سے کردار نہیں ہوتا اے رب کے حبیب آؤ اے میرے طبیب آؤ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہمارے بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جہنم کے خوف سے کیسے لرزا و ترسا رہتے تھے اس روایت سے اندازہ لگانے کی کوشش کیجئے چنانچہ حضرت سیدنا علامہ جلال الدین سیوط الشافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بار روتے دیکھ دیکھ کر ان کی زوجائے محترمہ رضی اللہ تعالی نے عرض کی آپ کو کس بات نے رلایا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اللہ اللہ کا یہ فرمان یاد آ گیا پارہ سولہ سور مریم کی وہی اکہترویں آیا وہ امن کم اللہ ترجمہ کنزول ایمان اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دو پر نہ ہو یہ آیت کریمہ تلاوت کرنے کے بعد آپ فرمانے لگے اب اس جہنم کے اوپر سے گزر تو طے ہے اللہ تبارہ کا و تعالیٰ نے یہ تو بتا دیا کہ اس پر سے گزر ہونا ہے مگر مجھے یہ خبر نہیں کہ میں اس سے نجات بھی حاصل کر سکوں گا یا نہیں حضرت سیدنا ابو میسرا امر بن سرجیل اور تعالیٰ عنہ ایک بار بچھونے پر آرام کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو بے قرار ہو کر فرمانے لگے کاش کاش کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا ان کی زوجہ محترمہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کی آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے جہنم سے گزرنے کی خبر دی ہے لیکن یہ خبر نہیں کہ ہم اس سے نکلیں گے یا نہیں اللہ اللہ کی ان پر رحمتوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو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 کچھ باتیں سنائیں تو حضرت سیدنا کابل احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی اے امیر المومنین اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن ستر انبیاء کرام علیہ السلام کے عمل لے کر بھی آئے تو قیامت کے احوال دیکھ کر انہیں حقیر جاننے لگیں گے اس پر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر کے لیے سر چکا لیا پھر جب اتفاقہ ہوا تو ارشاد فرمایا ایک آپ مزید سنا ہے تو انہوں نے عرض کی اے امیر المومنین اگر جہنم میں سے بیل کے ناک جتنا حصہ مشرق میں کھول دیا جائے تو مغرب میں موجود شخص کا دماغ اس کی گرمی کی وجہ سے ابل کر بہ جائے اس پر امیر المومنین اور رضی اللہ تعالیٰوں نے کچھ دیر کے لیے سر چکا لیا پھر جب فاقا ہوا تو فرمائے کا اور سنا انہوں نے پھر عرض کی اے امیر المومنین قیامت کے دن جہنم اس طرح بھڑکے گا کہ کوئی مقرر فرشتہ یا نبی مرسل ایسا نہ ہوگا جو گھٹنوں کے بل گر کر یہ نہ کہے رب نفسی نفسی یعنی اے رب آج میں تج سے اپنی بخشش کے علاوہ کچھ نہیں مانگتا حضرت سینا کابل اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد بتایا جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ عزوجل جل و آخرین کو ایک قلعے پر جمع فرمائے گا پھر فرشتے نازل ہو کر سفے بنائیں گے اس کے بعد اللہ عزوجل ارشاد فرمائے گا اے جبرائیل جہنم کو لے آؤ حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جہنم کو اس طرح لے کر آئیں گے کہ اس کی ستر ہزار لگاموں کو کھینچا جا رہا ہوگا پھر جب جہنم مخلوق سے سو برس کی راہ دور پر پہنچے گی اس میں اتنی شدید بھڑک پیدا ہوگی کہ جس سے مخلوق کے دل سہل جائیں گے پھر جب دوبارہ بھڑک پیدا ہوگی تو ہر مقرر فرشتہ اور نبی مرسل گھٹنوں کے بل گر جائے جائے گا پھر جب تیسری مرتبہ بھڑکے گی تو لوگوں کے دل گلے تک پہنچ جائیں گے اور عقلیں گھبرا جائے گی رسول روف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل کیا بات میں نے علیہ السلام کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا انہوں نے عرض کی جب سے جہنم کو پیدا کیا گیا ہے علیہ السلام کبھی نہیں ہنسے اور جب سے جہنم پیدا ہوئی میری آنکھ اس خوف سے خشک نہیں ہوئی کہیں میں اللہ السل اللہ کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں اور وہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یہ ان بزرگ ہستیوں کی باتیں ہیں جو قطعی قطعی قطعی جنتی ہے یہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کی روایات ہے کہ جو اپنی شفا سے ہم جیسے نہ جانے کتنے لاکھوں کو جہنم سے نجات دلوا کر جنت میں داخل کروائیں گے یہ اللہ تبارہ کا بات کے ان معصوم فرشتوں بلکہ فرشتوں کے بھی آکاؤں کی بات ہے جو بالکل معصوم ہے جن سے گناہ سرجد ہونا ممکن ہی نہیں تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور تمام فرشتے یاد رکھیے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ گناہوں سے بالکل معصوم ہے خطاؤں سے معصوم ہے ان سے گناہ ان سے نافرمانی سرجد ہوتی ہی نہیں یہ وہی کرتے جو اللہ عز و اللہ کا حکم ہوتا ہے سو قطعی قطعی قطعی جنت اس کے باوجود ان کا جہنم سے ڈرنے کا انداز ان کا خوف خدا و کا عالم یہ اور دوسری طرف ہم جیسے نا قدرے ہم جیسے رات و دن نا فرمانے میں مبتلا رہنے والے رات و دن جہنم کو اپنے اوپر واجب کرنے والے کام کرنے والے پتہ نہیں ہم گاروں کا بنے گا کیا ہمیں تو نہ جہنم کا خوف آتا ہے نہ گناہ کرتے وقت یہ حیائی محسوس ہوتی ہے کہ میں جس کی نافرمانی کر رہا ہوں ارے میں جس کی خلاف ورزی حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہوں میں جس کی بات کو ٹال رہا ہوں میں جس کا جس کی بارگاہ کا گناہ کر رہا ہوں وہ میرا رب کریم السوج اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہمیں تو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ جس نبی پاک صاحب لولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے گناہ کر رہے ہیں ارے ان کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نمازوں کو برباد کر رہے ہیں ان کی پیاری پیاری سنت نوچ نوچ کر گندی نالیوں میں بہا رہے ہیں ان کے خلاف کرتے ہوئے جھوٹ گیپت چگلی سود و رشوت کا لین دین گالی گلوچ بد نگائی بد کلامی فلمیں ڈرامے دیکھنا گانے باجے دیکھنا نہ جانے کتنے کتنے کتنے گنا تو دن ہم کرتے رہتے ہیں یہ بھی ہم نہیں سوچتے کہ جن کے گناہ کر رہے ہیں وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گنبد خزرا کے سائے سے ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں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 میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں آج تبلیغ قرآن سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے میکے میکے مدنی ماحول کے زیر سایہ سنت و برے اجتماع میں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے را آج اپنے اعمال کا خود ہی احتساب کر لیجیے زندگی کیسے گزر رہی ہے اس پر خود ہی غور کر لی گناہوں کی جو عادتیں رات و دن ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی کوئی دن بلکہ کوئی گھنٹہ ایسا نہیں گزرتا ہمارا جو گناہوں سے خالی رہتا ہو اس پر غور کر لیجیے نماز ہم سے کتنی پڑھی جاتی ہے چار وقت کی پڑھتے تو فجر کے اندر ہمارا حال کیا ہوتا ہے اس پر غور کر لیجئے رمضان کے روزے گرمی بڑھ جاتی ہے تو شروع میں رکھ لینے کے بعد دوران رمضان ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے کتنے روزے رکھ پاتے ہیں ارے اپنی زکات فرض ہونے کے بعد دیانہ داری سے کتنی ہم نکالتے اس پر غور کر لیجئے حج فرض ہونے کے باوجود اس میں کتنی تالم ٹول کرتے اس پر غور کر لیجئے ارے دن بھر میں نہ جانے کتنی مرتبہ نہ محرم عورتوں کو بری نیت سے تکتے رہتے اس پر غور کر لیجئے لمحہ بھر کی لذت لوٹنے کے لیے اپنے آپ کو جہنم کی آگ پر کس طرح پیش کرتے اس پر غور کر لیجئے فلمیں ڈرامے کتنے دیکھتے ہیں گانے بازے کتنے سنتے غور کر لیجئے ارے وہ گندے گندے گانے جن میں طرح طرح کے کفریات شامل ہیں جو بربادی ایمان کا سبب ہے ان کو توجہ کے ساتھ کتنا سنتے خدا را غور کر لیجئے بلکہ اس پر غور لے کر لیجیے کہ ماں اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کفری اشار کے گانے دھوم دھڑکے سے بلند آواز سے بجا کر اپنے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمانوں کے ایمان کو بھی داؤں پہ لگاتے ہو ارے دن بھر میں کتنے مسلمانوں کی جیبتیں کرتے اس پر غور کر لیں کتنے مسلمانوں پر بہتان باندھتے غور کر لے جھوٹ کتنا بولتے غور کر لے جو کاروبار کرو کاروبار شریعت کے دائرے میں کتنا کرتے گناہوں سے بچتے ہوئے کتنا کرتے غور کر لے جو نوکری جو جاب جو ڈیوٹی دے رہے ہیں اس ڈیوٹی اس جاب اس نوکری کو شریعت کے تقاضوں کے تحت کتنا دیانت داری کے ساتھ پورا کرتے اس پر غور کر لیجئے حقوق العباد کی ادائیگی کا کتنا اہتمام کرتے اس پر غور کر لیجئے اپنے بچوں کی تعلیم ان کی تربیت کس انداز پر کرتے اس پر غور کر لیجئے اپنے بچوں کو آیا سنت و بری زندگی گزارنے کی تربیت دیتے ہیں انہیں نمازی بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا معاذ اللہ رب العالمین اپنے انہی چھوٹے چھوٹے مدنی منوں اور مدنی منوں کو فیشن کا متوالا بنا کر گلیوں بازاروں میں لے کر گھومتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے مدنی بنیاد جن کی پرورش کی ذمہ داری ہماری ہے ان کی پرورش کس انداز میں کرتے اس پر غور کر لیجئے ان کو لباس کیسا پہناتے اس پر غور کر لیجئے ان کو جھوٹ بولنے کی قیمتیں کرنے کی ابھی سے تربیت کتنی دے رہے غور کر لے ان کو ابھی سے کتنے فلموں کا گانے بازوں کا دیوانہ بنا رہے اس پر غور کر لیجیے یہ چھوٹی چھوٹی مدنی منیا جن کو ابھی سے پردے کی تربیت دینے کی ذمہ داری والدین کی ہے یہ والدین اپنے ان بچیوں کو ابھی سے آدھے ننگے لباس پہنا کر گلیوں بازاروں میں کیسے گھما رہے اس پر غور کر لیجیے اپنی بیگم صاحبہ کو بے پردہ بے حیائی کے ساتھ سنیما گھروں میں شاپنگ سینٹروں میں گلیوں بازاروں میں مخلوط تفریح گاؤں میں لے لے کر کتنا گھومتے اس پر غور کر لیجیے غور کر لیجیے آپ سنجیدگی کے ساتھ اپنے تمام معاملات پہ غور کر لیجیے کہ ہمارے گناہوں کے سلسلے کتنے بڑے ہوئے ہیں اور آخر کار ان گناہوں سے نجات کی صورت ہم کب پیدا کریں گے اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کا سامان کب پیدا کریں گے ارے ایک ہی گناہ کے سبب اگر جہنم کے عذاب کا سامنا ہوا کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے ارے یہاں تو سارے کا سارا امال نامہ گناہوں سے بھرا پڑا ہے وہ کون سا گنا ہے ماض اللہ ربی لال امین جسے کرنے میں ہم نے چھوڑ دیا گنا کرتے کرتے تھکتے بھی تو نہیں معذ اللہ کرے ہی چلے جا رہے کرے ہی چلے جا رہے کرے ہی چلے جا رہے آخر کار مرنا ہے پھر وہی قبر سے گزرنا ہے قیامت سے گزرنا ہے جہنم کی آگ اللہ نہ کرے اس کا و غضب جوش پر ہوا پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم ساتھ نہ ہوئی تو جہنم کا عذاب مقدر بن سکتا ہے جو کسی صورت میں برداشت نہیں ہو سکتا اپنے آپ کو اس تصور سے ڈرانے کی کوشش کرے جو جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو خوف زدہ کرنے کا ایک انداز ایک تصور میرے شیخ کے طریقہ قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نے اپنے رسالے سراج کی دہشت میں عطا کیا ہے آنکھیں بند کر کے توجہ کے ساتھ اس تصور میں کھو جائیے اور اپنے آپ کو ڈرائیے اور ایک کاش کے خوف خدا سے اگر آنکھوں سے آنسو بہتے تو بہنے دیجیے اور اس تصور کے صدقے میں اپنے سادے کا تمام گناہوں سے سچے دل سے توبہ بھی کر لیجیے چنانچہ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ والی کے فرمان کا خلاصہ ہے جو شخص اس دنیا میں سیرات مستقیم پر قائم رہا وہ بروز قیامت پل سرات پر ہلکا پھلکا ہو کر جہنم کی ہو ناک سے نجات پالے گا اور جو دنیا میں اس کی کامت سے ہٹ گیا نافرمانی اور گناہوں کے سبب اس کی پیٹ بھاری ہوئی تو پہلے ہی قدم میں پل سرا سے پھسل کر گر پڑے گا تو سوچ تو صحیح تو سوچ تو صحیح اگر تیرا قدم بھی پھر چل گیا تو تیرا کیا بنے گا اس وقت کی شرم و ندامت تجھے کچھ فائدہ نہ دے گی تیرا رونا سونا اور چیخنا چلانا تجھے ہلاکت سے نہ بچا سکے گا اس وقت تیری حسرت بری چیخو پکار کچھ اس طرح پر ہوگی آ میں اس کے دن سے ڈرتا تھا آئے کاش میں اپنی آخرت کے لیے کچھ نیکی آگے بھیجتا اور سنت اپناتا کاش سد کروڑ کاش میں میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا آئے کاش آئے کاش میں مٹی ہو جاتا ایک میں بھولا بسرا ہوا ہو جاتا کاش کاش کاش میری ماں ہی مجھے نہ جنتی صلو علی الحبیب صلو علی اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد کے طریقت قبلہ امیر اہل سنت دامت برکات ملالیاں مزید سمجھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں حجت امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کے احیاء العلوم جلد چہارم میں مرقوم فرمان کا خلاصہ ہے پل سرا کی مصیبتوں بھول ناکیوں کو یاد کر کے خوب رنج و غم کیجیے قیامت کے خوش ربا حالات میں وہی شخص زیادہ محفوظ ہوگا جو دنیا میں اس کے معاملہ میں زیادہ غم سدا اور خوف سدا رہا کرے گا کیونکہ اللہ تبارہ کا تعالی تعالیٰ کسی پر دو خوف جمع نہیں کرتا لہذا جو آدمی دنیا میں پل سرا قیامت اور جہنم کے بھیانک حالات سے ڈرا وہ آخرت میں ان سے نجات پالے گا اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب کر دے آج ہمت کر لیجیے ان شاء اللہ تعالیٰ بھی مل کر اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کریں گے اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے معافی بھی مانگیں گے سچے دل سے توبہ کر کے اٹھیں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ بھی یہاں سے ایسے پلٹیں گے ایسے پلٹیں گے ایسے پلٹیں گے کہ ہماری کوئی نماز سزا نہیں ہوگی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 آخر میں مدنی مرکز یہ دیر تریقہ کار کے مطابق چند سنت اور آداب سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا جب بھی خطبہ سننے کی سعادت ملے یہ جو آداب عرض کر رہا ہو چاہے نکاح کا خطبہ ہو جمعہ کا خطبہ ہو عیدین کا خطبہ ہو کوشش کر کے ان سنت اور آداب پر عمل کیجیے ان شاء اللہ تعالی ڈھیروں ڈھیر برکتیں ملے گی حدیث پاک میں جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پلانیا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا اس کی ایک معنی یہ ہے کہ اس پر چڑھ چڑھ کر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے دو خطیب کی طرف منہ کر کے بیٹھنا سنت صحابہ ہے تین بزرگان دین رحم اللہ فرماتے ہیں دو زانو بیٹھ کر خطبہ سنیں پہلے خطبے میں ہاتھ باندھے جس طرح نقل میں باندھتے ہیں نماز میں اس طرح قیام کی حالت میں باندھتے اس طرح ہاتھ باندھے اور دوسرے میں زانو پر ہاتھ رکھے جس طرح قائدے میں اتحیات میں رکھتے ہیں اس طرح ہاتھ رکھے تو دو رکعت کا ثواب ملے گا چار اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں خطبے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سن کر دل میں درود پڑے کہ زبان سے سکوت یعنی خاموشی فرض ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی سب باحو تعداد واد ہی بسند